حمام بن منبے نے روایت کرتے ہوئے کہا یہ وہ حدیثیں ہیں جو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائی پھر انہوں نے کچھ احادیث ان میں سے ایک یہ ہے کہا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے بتایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرا بندہ دل میں یہ بات کرتا ہے کہ وہ نیکی کرے گا تو میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہوں جب تک عمل نہ کرے پھر اگر اس کو عمل میں لے آئے تو میں اسے دس گنا لکھ لیتا ہوں اور جب دل میں برائی کرنے کی بات کرتا ہے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں جب تک اس پر عمل نہ کرے جب وہ اس کو عمل میں لے آئے تو میں اسے اس کے برابر یعنی ایک ہی برائی لکھتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں نے کہا اے رب یہ تیرا بندہ ہے برائی کرنا چاہتا ہے اور اللہ اس کو خوب دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے اس پر نظر رکھو بس اگر وہ برائی کرے تو اس کے برابر یعنی ایک برائی لکھ لو اور اگر اس کو چھوڑ دے تو اس کے لیے اسے ایک نیکی لکھو کیونکہ اس نے میری خاطر اسے چھوڑا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے ایک انسان اپنے اسلام کو خالص کر لیتا ہے تو ہر نیکی جو وہ کرتا ہے دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک لکھی جاتی ہے اور ہر برائی جو وہ کرتا ہے اسے اس کے لیے ایک ہی لکھا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو چھتیس